جیسا کہ کل ہنومان جینتی ہے تو اسی کے بارے میں تھوڑا چرچا ہو تو اتم ہوگا دیکھیے جیسا کہ ہم ہنومان جی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ایک بندر تھے لیکن پوج سوامی جی بھی تھوڑی دیر بتائے کہ وہ ایک سنت تھے جب وہ بھیشن جی سے ملے تو بھیشن جی نے انہیں سنت کہہ کر سمبو کیا کہ اب وہ با بھروس ہنومنتا بین ہر کپا ملے نہیں سنتا تو ہنومان جی سنت تھے اب دیکھیے ایک سنت کوئی ایسا نہیں ہے کہ آکاش سے ٹپکتا ہے وہ کی استھتی ہے وہ ماتا پتا سے جنم لیے ون پرانت میں ایک راجا کے لڑکے تھے بانر ہے ہو مین قرم یہ سب گدھ یہ سب پہلے کی جاتیاں تھی بہت سمے پہلے کی سب جاتیاں تھی تو اسی بانر جاتی میں ایک ہنومان جی تھے انہوں نے سادھن بھجن کر کے نام سے روپ سے بھگوان کا درشن کیا اس جنم مرتیو سے پرے بھگوان کا درشن کیا تب جا کے وہ پوجنی ہوئے اور ہمارے دیش میں اناد سے ایسے مہاپروشوں کی جینتی منائی جاتی ہے کہ جنہوں نے اس پرکر پر جے پایا وہ جنم سراہنی ہے جس کے پیچھے مرتیو نہ ہو اور وہ مرتیو سراہنی ہے جس کے پیچھے جنم نہ ہو تو ویسے سنت ہی ہوتے ہیں جو بھگوان کو پراپت کر لینے کے بعد ان کا شریر مارک نمت ماتر سنسار کلیان کے رہتا ہے وہ شریر سے پرے ہوتے ہیں اس پرماتما سیوکت رہتے ہیں تو اسی کرم میں ہنومان جی کی جینتی منائی جاتی ہے ہمارے ایک مہا پروش تھے ان کے بارے میں رام میں آیا ہے کہ گرجا جاسپریت سیوکائی بار بار پرب نج مکھ گائی کہ بھگوان نے ان کی سیوکائی کا بار بار سے بخان کیا ہنومان سم نہیں کو بڑھ بھاگی نہیں کوئی رام چرن انواگی بڑھ بھاگی انگد ہنمانا چرن کمل چاپتانا کہ وہ بھاگوان لوگ تھے اور انہیں کا انسرن انگد جی نے کیا تو وہ بھی پوجی ہو گئے پھر کہتے ہیں بھگوان رام کہ سن کپی تو ہی سمان اپکاری نہیں کو سر نر من تن پرتی اپکار کرو کا تورا سنمکھ ہو نہ سکت من مورا کہ تمہارے سمان مجھے اور اپکاری کوئی نہیں دکھائی دیتا ماتا سیتا نے بھی یہی کہا کہ سن کپی تو ہی ارین میں نہ ہی دیکھو کر بچار من ماہی کہ تم سے ارین میں نہیں ہوں لیکن ہنمان جی نے کیا اتر دیا کہ مرگ نہیں بل بدھی وشال پرتاپتے ہی کھائے پرم بیال کہ گروڑ جو کہ سانپ کو کھاتا ہے لیکن وہ بیال چھوٹا سرپ ہی گروڑ کو کھا جائے گا بھگوان کی کرپا ہو جائے ناگ سندھ ہاٹک پورجارا نشچر گن بپن اجارا سو سو تو پرتاپ پر نہیں کچھ مور پرئی کچھ نے میری کچھ پربتا نہیں تھی وہ آتی کپا تھی آپ کا ودھست تھا لنکا کو جرایا کو مارا اتنا بڑا کیا ہم نے امان کچھ کپ کے دکھائی پرہ پرتاپ کے کال ہی کھائی تو اس میں ہنومان جی کا جو بھی پرسنسنی کاریہ تھا جو بھی مہتا تھی جو پوج ان کا بھاؤ تھا وہ سب بھگوان کا بردست تھا لیکن وہ بردست ملا کیسے کہ بھگوان کے نام کا نتر جب سے دھیان سے بھگوان کی سیوا سے اپنے ہردے بھگوان کو بسایا بھگوان کا بردست پراپت کیا اس لیے پوجنی ہو گئے پھر کہتے ہیں کہ آپ بھی پوجنی ہو سکتے ہو تو وہ کیسے کیو کبھیشمان جیم جگ جام منت ہنمانو کہ ہنومان جی جامت جی نے کبھےش تھا ان کا لیکن اندر میں جیسا مورے صاحب ریجھے سو میں بھیش دھروں گی ماتا میرا نے کہا ہے تو وہ بھی تھا جس سے بھگوان رج جائے پرسن ہو جائے وہ گڑ دھرم تھا تو آپ بھی اگر اس گڑ دھرم کو دھارن کر لو گے باہر سے بھلے کروپ رہو گے جات سے ہین رہو گے درد رہو گے لیکن آپ بھی پوجنی ہو جاؤ گے جو ہنوان جی نے کاریہ کیا ارتھات بھگوان کا جاپ سوروپ کا دھیان بھگوان کی سیوا تو آپ میں بھگوان ہنمان جی میں کوئی انتر نہیں آپ بھی پراپت کر سکتے ہو اس کو اب دیکھیے تھوڑا ایک اٹپٹی بات یہ ہے کہ ہنوان جی کا جیسے جو جنم بتایا جاتا ہے کہ تین پتا اور ایک ماتا اور انہوں نے اتنا بڑا کاریہ کیا کہ کی جو کہ مانو سے نہیں ہو سکتا ہے امانوی تھا کہ رام کاج تو لوگ رام کاج تو لگ اوتارا سنتے پروتا کارا اتنا بڑا پروت کیا کار پہاڑ کو اٹھا لینا سرسا کے منہ میں پرویش کرنا لنکا کو جلا دینا مسک سمان روپ کپی دھری لنکے چلی سمیر نہ رہی سورج کو نکل جانا یہ سب کار امانوی لگتا ہے تو جو مور لوگ ہیں شاستروں کو نہیں جانتے وہ اس پر انگلی اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ گپوڑا ہے کم دمنتی ہے لیکن میں دیکھیے ہمارے شاستر اس مانس مانس چکچائی سے مانسک دشٹی چاہیے جو مہاپر جب تک نہیں دیتے مہاپر ساندھ میں اس کے ارتھ کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ اسامی تلسی داس جی نے پہلے ہی بتا دیا کہ سرو گرو پد من گن جوتی دش ہوتی رام باہر کی نہیں ایکس تو ہوا جو رام ہوئے راوڑ ہوا ہنمان جی ہوئے لیکن یہ راو رامائن کی چیز ہے کیونکہ آیا یہ رامائن بتایا کہ ہر ہی رام چرت آئے اس سے سدھ ہوتا ہے کہ انت کرن کی چیز ہے من کی چیز ہے مانس کی چیز ہے کیونکہ گوسوامی تلسی جا نے بتایا کہ رامائن ست کوٹ اپارا رام انت انت گنانے کے رام انت ہیں اور رامائن کروڑوں بار ہوا ایسے سدھ ہے کہ گھٹنا تو باہر ہے لیکن ایک گھٹنا آپ کے انترال میں ہے جو رام سجاتی وتی راوڑ آسری وتی کا دیوتک ہے ایک روپک ہے ہنومان جی کا پرچے خود گوسوامی تلسی جاج جی نے رامائن میں دیا ہے کہ اگد جب راوڑ کو سمجھا رہے ہیں راوڑ کے دربار میں تو کہے کہ سین سہیت تمان متھی بن اجار پور جار کس ریسٹ ہنمان کپیتنا جی بندر تھے تو اسپشٹ ہوتا ہے کہ ہنمان جی کوئی دوسرا ان کا سوروپ کو شام تلسی چھپایا ہے کیونکہ اسی کو انہوں نے بن پترا میں اجاگر کیا کہ پرو براغ دارل پرمنجن تن بیرراگ ہی ہنومان جی کا یہاں روپک بتایا گیا ہے جو ہنمان جی کا روپ ہے ایک تو مہاپر دوسرے مادھیم سے اسے کہتے نا کوئی سالو کرنے کے لیے پرشن حل کرتے ہیں آپ میتھ میں تو کہتے مانا کی دھن ایکس مانا کی دھن وائی مانا کی دن ک تو ماننے سے وہ ہو نہیں جاتی ہے لیکن یہ آپ کے انترال مانسک وچاروں کو درسانے کے لیے مہاپرش نے باہر گٹنا کے مادھیم درسا جس سے آپ سمجھ سکیں بےراگ ہی ہنمان دیکھی سنی وغاؤ کا تب دیکھئے تھوڑا ہم براغ پر چرچا ہے کہ ساتھ کے دو پرمکھ اگ ہے نام اور روپ اور باراگ تو ابیاس وہ کہتے ہیں تت استوب کی چتر کی چ کی استرتا کے لیے جو پریاس کیا جاتا ہے اردا چپ کا انت پروتی بکھرا ہوا ہے آپن کرتے ہیں تو اسے نام یا روپ میں لگاتے ہیں بار بار اس کا نام ابیاس ہے پھر کہتے ہیں کہ ویراگ ہے کیا درٹان سے وسیع سنگا ویراگ سار میں جو بھی دیکھیے سنے وسط میں کشنا رہ چسی کار سنجا ویراگ ہے کہ بوگ لوک پرلوک میں سبھی تیاگ راگ من میں رہے کامنا تاہ کہ باغ کہ سنسار میں جو کچھ اب تک ہم دیکھے سنے ہیں اس میں چت کی وسیع کار سنجھا مطلب چت وس میں ہو جائے ادھر نہ جائے ویراگ ہے آپ جب کرتے ہیں اسے ابیاس میں لگائیں گے من کو لیکن آپ کا منسار میں دولت میں استری میں پتر میں وسط رہے ہیں تو ان سب کا چن میں کھڑا ہوتا ہے آپ بیٹھے ہیں تو ایک سنسار تو باہر لیکن ایک سنسار آپ کے من میں بسا ہوا ہے انہیں سب کا یاد آنے لگتا ہے بار بار آپ کا نام سے روپ سے من ٹوٹتا ہے ان میں جاتا ہے تو ادھر سے من کے ہٹانے کی پروتی کا نام بیراگ ہے جسے جسے بتایا ابھی ہم نے اب دیکھیے اس بیراگ کے کئی استر بتائے گئے ہیں اس بیراگ کا مہتو بتاتے ہیں کہ کہ بعد اور ایک اس یہ تو شروعات بیراگ ہے لیکن اس کی پراکاشٹھا ہے انت تک سادھنا تک چلتے رہتے ہیں نام کا روپ کا ابھیاس کرتے کرتے ایک دن ایسی اوستھا آتی ہے کہیں تاج سو پرم براگی تین سمے تین گنتی آ گئی کہ وہ پیر ویراگ کی ہے پرم تماتما اس کے درشن کے ساتھ چت کی بلی پرہت وسی اوستھا کا نام پیر ویراگ ہے کہ بھگوان کے درشن کے ساتھ سارے سنسار کی جو تینکی کے سامان تچھ ہو جاتی ہے جیسے آپ راستے سے گزرتے ہیں پیسہ دکھائی پڑے سونا دکھائی پڑے چاندی دکھائی پڑے موبائل دکھائی پڑے جو بھی آپ آپ کو کو کام آنے والے والے ہیں سکھ دینے ترنت اس اٹھاتے لیکن پڑے رہتے ہیں کیا کبھی آپ کو اس کا خیال آتا ہے کبھی نہیں اسی پرکار سے بھگوان کے پراپت کرنے کے بعد یہ اوستھا ہے تاج سو پرم براگی کہ ترین سم تین گن تیاگی کہ تینوں گنوں تو اب تک جو من آپ کا جاتا تھا سکھ تھا اسے لگاؤ لیے سکھ لیے رہتا ہے یہ سب کا بلی پرکار سے ادھر سے من ٹوٹ جاتا ہے لگنے کے بعد تو یہ پر براک کی اب دیکھیے اس براک کا ساد محت بتا گو سام ترسوجا جی نے برم بچارو کہ جیسے بنا وسر کا آبھوشن بھار ہے اس کی شوبھا نہیں ہے اسی پرکار سے بنا براغ کا برہم چنتن برہم پر بچار کرنا ویرت ہے پھر کہتے جانے تب ہی جیو جگ جاگا جب سب جیو کو جگا ہوا تب جاننا چاہیے جب سے براگ ہو جائے کہتے سوچی گو موس کرم پرگ سوچی جتی پرپنچ رت بگت وویک براگ وہ گرتا سنساری لوگ سوچنے یوگی ہے جس نے کرم پتھ کا تیاگ کر دیا کرم پتھ کا مطلب جس ادیہ کے لیے آپ کا منش تن ملا آپ اس کے لیے تھوڑا بھی سمے سنتوں کی شرم نہیں آتے ہیں اپنے دھن کا سدپیوگ نہیں کرتے ہیں اپنے تن کا سدپیوگ نہیں کرتے اپنے بچاروں کا سدپیوگ نہیں کرتے ہیں ارتھات ایشور کے راہ میں نہیں لگاتے ہیں تو آپ سوچنے یوگیہ ہیں کیونکہ یہ سب سویدھائیں کیول منش ماتر میں ہیں بھجن کرنے کا ادھیکار منش میں ہے ان پشو پچھی یونیوں میں نہیں ہے اور وہر سوچنے یوگ ہے جو سوچی جتی پرپنچرت بگت وویک بہت ہم نے گھر دوار چھوڑا ماں باپ کو رولایا پن اسی کاروں میں اگر ہم الجھ گئے بجن چھوڑ کر کے تو وہ ویرکت بھی سوچنے یوگیہ ہے اب دیکھیے اس باراگ کی کئی اوسائیں ہیں پہلا ویراگ تو وہ ہے کہ جیسے کہ آپ سنسار میں ہیں تو بیوی بچے کے ساتھ سنساری وشے وست کے ساتھ پری لوگوں کے ساتھ جو آپ کے من کو آنند ملتا ہے سکھ ملتا ہے اگر کنہیں کارنوں سے اگر ان کا بچھو ہوتا ہے وہ آپ سے دور ہوتے ہیں یا وہ وشے وستو چلی جاتی ہے تو آپ کو مہان کشٹ ہوتا ہے سوچتے ہٹاؤ یہ سنسار جھنجھٹ ہے ایک نیس پرتیت ہوتا ہے نشورتا کا جان ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیے من کیسا ہوتا ہے استری آپ کے پریوار کے جن گزر جاتے ہیں تو آپ کی مندشا کیسی ہوتی ہے بس بار بار سنسار کی نشرتا سمجھ میں آتی ہے تو اسے مرکٹ براغ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چڑھا اور اترا وہ سنسار وہ آپ کے پر وسو چلے گئے پر چلے گئے نش ہوئی لیکن کہیں نہ کہیں پھر آپ جڑ کر جینے لگتے ہیں جیسے مہاتما بارے میں جتا کہ راجن آپ کا پتھر مہان یوگی ہوگا یا مہان چکرتی سمراٹ تو ان کے پتا کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ہمارا پتر یوگی بنے کیونکہ وہ پت کے اپنے پتا کے ایک لوتے تھے تو انہوں نے ایسی ساری ویوستھا وش بوگوں کے کی کہ ہمارا پت سنسار میں الجھا رہے ان کے سامنے کوئی اپری بات نہیں سنائی جاتی تھی ان کے سامنے سدی یووک یوتیاں جو کم عمر تھے سندر تھے بات میٹھی کرتے تھے ویسے لوگ ان کے پاس رکھے جاتے تھے ایسے پیڑ لگائے گئے راج محل میں جن کے پتجڑ نہیں ہوتے تھے کہ اس پتھر کو دیکھ کر ان کے اندر ویراغ نہ ہو جائے لیکن راجکمار دھیرے دھیرے بڑے ہوئے تو انہیں اچھا ہے کہ ہم نگر کے برم کریں گے تو سارتھی چنا رتھ میں بیٹھا کر نگر برم کر لیے چلا سنجوگ سے نگر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ بھائی بوڑھے لوگ اپاہج لوگ بیمار لوگ یا اپری بات یو راج کے سامنے نہ کہیں کیونکہ انہیں براغ نہ ہونے پائے لیکن بھگوان کی ویوستھا کچھ اور تھی ان کے سامنے ایک بھیڑ کو چیر تھے ایک ودھ ویکتی ہاتھ میں ڈنڈا لیے اس کی آواز میں کمپن تھی شریر ہل رہا تھا ڈنڈے کے سہارے چل رہا تھا چہرے پہ جھوئیاں پڑی ہوئی تھی سر کے بال جھڑ گئے تھے جب راجمار کے سامنے پرستت ہوا تو اچانک ایسے ویکت کو دیکھ کر مہاتما بدھ رک گئے کہیں رتھ کو روکو ایسا ویکتی ہے جس کی کمر ہل رہی ہے شریر ہل رہا ہے ڈنڈے کے سہارے جھک کر چل رہا ہے باڑی صاف نہیں نکل رہی ہے تو چنا نے کہا کہ مہاراج آپ نگر دیکھیے چھوڑیے سنسار یا سنسار کو چھوڑیے آپ آگے چلیے رتھ کو ایک بہانے بازی کر کے آگے بڑھانا چاہا مہاتما بدھ نے اشارہ کر کے رتھ کو روکا اور کہا کہ نہیں چنا مجھے برماؤ مت اس کے بارے میں پوچھا بتاؤ سچ سچ اب راج کمار کی آجا تھی بتانا پڑا کہ کمار یہ شریر کی چار اوستھائیں ہوتی ہیں یووا کشور بچپنا کشورا یووا اور ودھا یہ سب کی یہ گتی ایک نے ایک دن ہونی ہی ہے شریر جنمتا ہے پھر یووا ہوتا ہے ودھ ہوتا ہے پھر مرتا ہے پھر جنم لیتا ہے یہ سٹی کا یہ کٹو ستیہ ہے اسے سویکار کرنا ہی پڑتا ہے سب کو تو مہاتا بدھ لوٹ آئے انہیں مہان کشٹ ہوا کہیں چلو اب راج محل میں سوچنے لگے کہ واستو میں سنسار ہے کیا ایک نے ایک دن سب کی یہ گتی ہوگی دوسرے دن گئے تو انہیں ایک روگی دکھائی پڑا اس کو مرگی تھا آتا تھا تیسرے دن گئے تو ایک لوگ سو کو لے جا رہے تھے رام نام ست کہتے اس کے بارے میں جانا تو انہیں سنسار کی نشرتا سمجھ میں آئی کہ واستو میں سنسار یہ سب دکھ پرد ہے لیکن واستوک دشا نہ ملنے سے پن سنسار میں ویسے ہی لگے رہ گئے ایسے ہی بھرتری ہری کو ہوا انہیں رانی سے اتنا پرم تھا کہ سارا راج کاج چھوڑ کر اس کے پرم میں دیوانے تھے لیکن ایک تھوڑی سی بات پر اپنی رانی کے بارے میں جہاں آچرن میں سندے ہوا تو گھر دوار چھوڑ دی یہ براغ کی پرتھم اوستھا ہے ہر ویکتی کو جیون میں اسے دیکھنا ہی پڑتا ہے وہ پرستی سب کے سامنے آتی ہے لیکن اگر سہی دشا نہ ملے مہا پہ نہیں ملے تو پنسار میں اچھ کر وہیں پر کھڑا ہو جاتے ہیں جہاں پر پہلے تھے لیکن دوسری اوستھا وہ ہے کہ آپ ٹیپ کے ساتھ بجن میں لگ گئے کہ ہم بجن کریں گے اب کچھ سمے دینے لگے رام سی جو کچھ جپنے لگے سنتوں کے سنت میں آنے لگے تو بیراگ کی دوسری اوستھا ہے لیکن واستوک بیراگ کی اوستھا وہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ کی میں چلے جاتے ہیں گیان بیراگ جوگ کے بھو بھیم کے جننی جنک سی رام پریم کے کہ سے ہی واستو میں اس بیراگ کی جاگرتی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ پرب سمرت سروگ شیو سکل کلا گن دھیام یوگ گیان بیراگ ندی سکل کلا رتھ سرو شیو پرنت سکل کلا گن دام یہ مہاپر ہی واست میں اس یوگ براغ کے خزانے ہیں ان سے اس بہراگ کی جاگتی ہوتی ہے شیو کون ہے کہ پوجنی شیو تتن بندے بو نتم گرو شنکر روپیڑم کیسے مہاپروش جو پوجنی ہے ویسے مہاپرشروپ ہے بدھ دشا میں جیو کہیں موچ دشا میں شیو کسی میں کی استھی ہے وہ مہاپروش کی استھتی ہے ویسے مہاپروش سے ہی براغ کی جاگتی ہوتی ہے اب جیسے آیا مہاپرجن کرنے لگے تو اسی دن سے بھگوان کی جب بگوتا پرسارن ہونے لگتی ہے آپ کے انترال میں تو سنئے سنئے پرکت کا سبب ٹوٹنے لگتا ہے جیسے بچہ جنم لیتا ہے پہلے تو سمبند کیول ماتا سے ہوتا ہے پھر سن سنے وکاس کرتا ہے بڑا ہوتا ہے تو پتا سے پریوار والوں سے بھائی سے نگر سے پریوار سے جڑتا چلا جاتا ہے اس کا پریم کا بٹوارا ہو گیا اسی پرکار اب مہاپرن میں آئے جو کچھ دیکھا نہیں سنا منہ نہیں سما سو سب ادب دیکھو برنی کون بت جائے مہاپروش شرم میں آئے تو بھگوان کی بھگوت کا ویبو کچھ الگ ڈنگ کا دکھائی پڑا جو کچھ اب تک ہم نے نہیں سنا تھا دیکھا تھا کیونکہ بھگوان کے بارے میں رامائن میں آیا ہے کہ رام کام ست کوٹ سو درگا کوٹ امت ست مردن وشنو کوٹ سمپالن کرتا رودر کوٹ سم سم سمسنہ کہ بھگوان جو ہیں کروڑوں کام دیو سے بڑے ہیں کروڑوں درگا سے بڑے ہیں تو جہاں بھگوان کی وہ بھگوتا تھوڑی ملی آپ کو تو اسی دن سے بیراک کی آپ کے اندر جاگتی ہو جاتی ہے پرکت کا سبب ٹوٹنے لگتا ہے سوکل ہوتا ہے ایک طرح سے جڑتے ہیں دوسرا طرح سبن ٹوٹتا ہے اب دیکھیے جو ہم نے پہلے پرشن رکھا تھا کہ ہنومان جی جو ہے بیراگ کا سوروپ ہے ان کا جنم کیسے ہوا تو وہیں سے براک کی جاگتی ہے ان کے تین پتا تھے شنکر سون کیسری نندنجن پوت پون سوت نام کی بھگوان شیو پوندری نام کا بندر اور ماتا انجنا تین پتا اور ایک ماتا ایسا ادبت سنجھ بتائیے ایسا آپ نے کبھی سنا ہے لیکن شاستروں میں ایسا ورتھ جنم ہوا اور جنم کے ساتھ ہی ان کی ماتا کچھ دنوں کے بعد پوجا کے لیے جنگل میں پھول لینے گئی ہنومان جی بھوک سے اتنے ویاکل ہوئے کہ کچھ بھی ادھر ادھر دشٹی دوڑائی کھانے کو نہیں دکھائی پڑا تو اگتے ہوئے لال سوری کو کوئی پھل سمجھ کر اس کی طرف دوڑ پڑے جب آکاش میں تیرنے لگے تو پون دیو کی دشٹی پڑی تو سوچے کہ یہ تو انجنی پتر ہے اس کا رخ تو سورج کی طرف ہے اور ایسے سورج کی کرنوں سے بھسم ہو جائے گا تو انہوں نے وا کو شیتل کر دیا اس پرکار اپنے پتا کے سنجو سہایتا سے سورج کی نزدیک پہنچ گئے اور اسی دن اندر کی آگانوسار راہو بھی سورج چسنے والا تھا تو راہ ادھر آیا جب تو دیکھتا ہے کہ کوئی بھئنکر ایک بندر اتنا بڑا شریر سورج کو نکلنا چاہتا ہے تو ڈر گیا وہ ترنت جا کر کے اندر کے دربار میں نالش کیا کہ بھگوان جس آہار کو آپ نے مجھے دیا تھا اسے تو کوئی ایک بندر نگلنا چاہتا ہے اندر دیو گھبرائے کہ لگتا ہے کوئی ایک اسور ہے کوئی ایراوت ہاتھی پر سوار ہو کر کے ہاتھ میں بجر لے کر آئے اور آتے ہی وار کیا جس سے ہنومان جی مورچھت ہو گئے ان کی داڑھی پھوٹ گئی اور اسی دن سے ان کا نام ہنومان پڑا ہنومان کا مطلب ہنو کہتے ہیں داڑھی کو کہ داڑھی کا مردن ہو جانا پھوٹ جانا یہی اسی سے اسی سے ان کا نام ہنومان کہلایا تو جہاں ہنومان جی مورچھت ہو گئے تو ترنت پون دینو دیکھا کہ ہمارا پتر مورچھت ہو گیا انہوں نے اپنے پتر کو اٹھا کر ایک گفا میں لے جا کر رکھ دیے اور کرودھ میں آ کر ساری پرتھوی کی ہوا کو کھینچ لیے اور اس گفا میں جا کر استھر ہو گئے اور سارے سنسار کے لوگ اب تراہ تراہ کرنے لگے کیونکہ وایو سماپت ہونے لگی سارے دیوتا لوگ سب کے نائک تھے وہ گھبرائے سبھی دیوتا لوگ جا کر اندر بار میں بتائے کہ بھگوان یہ کیا ہو رہا ہے اندر اندر دیو دیو نے کیا کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے سبھی دیوتا لوگ اندر کو آگے کر کے برہما جی کے یہاں گئے برہما جی نے کہا کہ دیکھو اندر یہ تمہاری غلطی ہے تم نے پون پتر کو بجر مارا وہ مورچھت ہوئے ہیں لگتا ہے پون دیو نے ہی ایسا کیا ہے چلو ان کے پاس چلا جائے برہما جی کے ساتھ سبھی دیوتا جب پون دیو کے یہاں گئے تو پون دیو نے آ کر کے ہنومان جی کو اٹھا کر کے برہما جی کے چرڑوں میں ڈال دیا سارے دیوتا لوگ نے خوب آشیواد دیا اور ہنومان جی جیوت ہو گئے اور خوب بردان بھی دیا اس دن سے ہنومان جی اور بھی بلشٹ ہو گئے تب پون دیو نے پرتھوی کی وایو کو چھوڑ دیا سب لوگ خوشحال ہو گئے اب دیکھیے یہ سب سننے میں آپ کو گپوڑا لگ رہا ہے کم دمنتی لگ رہا ہے یوکت سنگت بات نہیں لگ رہی ہے جیسا کہ ہم نے بتایا ابھی کہ شاستروں کی رچنا دو درشٹی ہوئی ہے ایک تو اتہاس ہے دوسرا اس میں آدھیاتم چھپا ہے تو یہاں پرول بیراگ دارول دار تن ہے کہ بیراگ ہی ہنومان کا سوروپ ہے تو ان کی روپتی کیسے ہوئی شنکر شیو سروپ جو مہاپروش ہے وہی شنکر بندے بو نت گرو شنکر روپیڑم کی چھت فل بن سیون او راجے لہن کوٹ جو جب جاگے شنکر بجن بینانگت پاو مور رام کہہ رہے ہیں کہ ایسے مہاپر سے اتیت ہے شیو سوروپ میں استھ مہاپر کے بنا کوئی بھگوان کی بھکتی نہیں پراپت کر سکتا ویسے مہا پھر شرم میں جب بھی کوئی جیو کوئی بکت کوئی سادھک جاتا ہے ان کے سیوا ساندھ کرتا ہے تو ان سے ودھی پراپت کر کے شاس کا بجن سیکھتا ہے پون دی جہاں شواس پر شاس کا بجن کرنے لگا سادک تب تیسری اوستھا آتی ہے کہ نربتا جو بتایا کہ کیسری تو کیسری کا مطلب سنگھ ہوتا ہے ایک سنگھ تو پرکت کا بیاوہ پہلو ہے دوسرا ہے نبتا اس پر لگتی اب تک جورتے تھے کہیں مایا کا پر ہم پار لگیں گے نہیں لگیں گے وہ آپ گڑ دھرم کام کروت لو باد مترول موم کے دھار تین میںوپی نار یہ مایا روپی نار ہے جو پرکت ہے آپ کا پیچھا کرتی رہتی ہے کام کرو لوپ اس کے لڑکے ہیں اس سے آپکرانت تھے لیکن اب آپ پرکت کا بھائی ٹوٹنے لگتا ہے آنے لگتی ہے سن سن کیونکہ بھگوان کا بل ملتا ہے تب ہرد نرمل ہوتا ہے یہی انجنا ہے گرو پد رج مل منجل انجن اس گرو مہاراج کے چرن کمل جو پد ہے ان کا اس سے ہردے میں جہاں نملتا آتی ہے تب آپ کے اندر سار گربتا آ جاتی ہے جو ہے بہراگ روپی ہنومان تب براگ کی اتپتی ہوتی ہے اراتا کہنے کا مطلب جب بھی آپ مہا پھر چنتن پکڑ میں آتا ہے اس دیکھ سنی تیاگ ہونے لگتا ہے اب جیسے ادار یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کو اگر گڑ کھانے کی اچھا ہے اگر آپ کاجو کی برفی دے دیا جائے تو گڑ کھانے کی اچھا اس کاجو کی برفی میں سماہت ہو جاتی ہے آپ کو ایک لاکھ روپے کی چاہے کہیں دس کروڑ روپیہ مل جائے تو ایک لاکھ روپے کی اچھا اس دس کروڑ میں سماہت ہو جاتی ہے آپ کو سائیکل کی اگر اچھا ہے آپ کو ہیلیکپٹر دیے دیا جائے تو سائیکل کے لیے آپ کیا جھگڑا کریں گے اس کی مانگ کریں گے کبھی نہیں تو جو سنسار میں اب تک آپ سوچتے تھے کہ دھن میں سکھ ہے استری میں سکھ ہے پتر میں سکھ ہے اس سے بڑی کہیں وسط بھگوان کی بھگوتتا ہے جب بھگوان آپ کو انگ فڑکن کے مادھیم سے درش کے مادھیم سے آکاش مالی کے مادھیم سے کچھ دکھا سنا دی آپ کے بھوت بھوش کا گیان کرانے لگتے ہیں کیسے ہوتا مہاپر ساندھ سے تب اس پرکیت کا جو لگاو ٹوٹنے لگتا ہے سنے سنے بھگوان سے جڑنے لگتے ہیں یہی بیراگ کی اوستھا ہے تب ہنومان جی کیے کیا کہ آکاش میں اڑ چلے اور سورج کو پراپت کرنے کے لیے ارتھات سوروپ ہی سورج ہے جو آپ کا سوروپ ہے اس سوروپ کی طرف ایشورنس جیو ابناشی چیتن مل سہج سکھ راشی سو مایا بس بھو گسایو بدھو کیٹ مرکٹ کی نائی کہ آپ ایشور کا سوروپ ہیں تو اس سوروپ کو پراپت کرنا چاہتے ہیں پنہ آپ تیو گتی سے بڑھتے ہیں کہ ہٹاؤ بھجن چنتن اب کریں کہ سنسار کچھ نہیں ہے سارا ویوہار توڑ کر لگتے ہیں کٹبدھ ہو کر کے لیکن شروع میں تو بھجن بہت بڑھیا ہوتا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کے اندر جن جنمانتر کے بیکار کام کرو لوب میں جو آپ تک سیون کیے تھے وہ سب یاد آنے لگتے ہیں من کو بدن کرنے لگتے آپ گھبرانے لگتے ہیں تو اندر نے آ کر بجر مارا کس کی پرنا سے راہو آ کر بتایا تھا راہو ہے کہ وہی ہے بیا سنسار مایا کٹک پرچنڈ سینا پت کاماد کپٹ پاخنڈ یہی جنم جنمانتر کی آپ کے راہو ہے جنم جنم کے بیری ہیں یہ ویکاروں سے پیرت ہو کر کے ہماری اندریاں وکٹت ہوتی جو کیندری کرن تھا ان کا کیندری کرن ٹوٹتا ہے اندروں بکھرا ہوتا ہے جس کے کارن سے آر آپ کا براہ آہت ہوتا ہے مرمہت ہوتا ہے ٹوٹتا ہے پرسپت ہو جاتا ہے جس سے ہوتا کیا ہے کہ پون دیو نے ساری ہا کو کھینچ لیا ارتھات آپ کا شاس کا جو بجن چنتن تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے پرسپت ہو جاتا ہے تو آپ کرتے کیا ہے پنہ پنہ سبھی دیوتا لوگ مل کر کے کس کے پاس کے پون دیو کے پاس ارتھات پنہ پنک دیوی واسط پر شاس سے نیچے کی واسطا جو ہے دیوی سیوا ساندھ سمرپن دان ان بین کیرتن مہا کو ساہت کو پڑھنا درشن کرنا سنگ سننا یہ سب اپناتے ہیں جب جہاں دیوی وی آپ اکٹھی ہوئی ایک ہوئی تو بھگوان کے دربار میں سنائی ہوتی ہے اور آپ کا براغ پنہ جاگت ہو جاتا ہے اور اس سے ہی برشٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا شاس پر شباد کا چنتن پنہ پنچار روپ سے ہونے لگتا ہے یہ ایسی اٹھک پٹک کئی بار آپ کا ہوتا ہے آپ گرتے ہیں اٹھتے ہیں بیراغ پرسپت ہوتا ہے پنہ لگتے ہیں روتے گاتے ہیں پنہ کرتے ہیں لیکن بیراک ایک ایسی اوستھا آتی ہے جسے پر برگ کہا گیا نے اجل بگ میول براغ کب ہوتا ہے کہ جب بھگوان بھلی پرکار سادھک کو اپنا لیتے ہیں سو گری کو کہنے سکھا سوج تیاگ بل مورے سب ودی گٹپ کاج میں تو رے کہ سو گری اب تم سارے سوچ کو تیاگ دو جیسے ہوگا میں تمہارے کاج کو کروں گا اور بھگوان نے کیا اس بالی کا ود کیا اور سی گری کو اپنایا اردات سیو کا ہے کہ بھائی بالی کیا ہے بتر کا چنتن استعمال جو کرتے تھے اب بھگوان اپنا لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اب بجن مور ہری کرے اب میں پاؤں بشرام تو رام کن چاہیے ہوئی کرے نتھاس نے ہوئی ایسی اوسا میں اب وہ ہنمان جی کیا تھے وہ جب بالی مر گیا تو بھگوان کے سدیو ساتھ ہو گئے اور کبھی بھی اب مورچھت نہیں ہوا آہت نہیں ہوئے مرمت نہیں ہوئے تو جب بھگوان سادھو کو اپنا لیتے ہیں تو اس کا بیراگ کبھی بھی پرسپت نہیں ہوتا ہے اس میں نکھار نتر آتی جاتی ہے اور ہنومان جی سارے جتنے بھی اسر تھے سیتا ماتا کی کھوج کے لیے جب چلے ہنومان جی نے تو کتنے بکن ملے سرسا ملی سنگھکا ملی لنکنی ملی کتنے اثروں کو بدھ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے تو ماتا سیتا کو یہ الگ نہیں ہے آپ کی جو شانتی ہے سنسار میں کھو گئی ہے آپ کی شکتی کھوئی ہے وہ پنہ پرات کرنے کے لیے آپ اس بیراک سے آگے بڑھتے ہیں بھگوان کا پوری طرح بردست رہتا ہے اب اور اس کے ساتھ ایک دن جو موہ سمپور وکاروں کا موہ شکل ویادن کر مولا مہا موہ راون بسا کایا گڑھ کے لنک جو موہ ہے راوڑ ہے آپ کو وسیبھوت کیا ہوا ہے ایک نہ ایک دن آپ چل کر کے اس کا بدھ کرتے ہیں لیکن کون کھوج کیا ہنومان جی نے اس بیراگ کے مادھیم سے اس منہ کی کھوج ہوتی ہے پنہ بھگوان اس کا انت کرتے ہیں تب جا کر کے آپ کو شانتی پنہ ملتی ہے اور پنہ ہنومان جی کو سدا کے لیے بھگوان اپنا لیے سب کو ودا کیے ارتھات مہاپروش کی بیراگ پہچان ہوتی ہے سدیو کے لیے مہاپروش بیراگ میں استھت رہتے ہیں گردے پراپتی مل گئی پیسہ نہ رکھنے کے لیے کہا تھا نہ کہا تھا لیکن ہی ہوں گے ویسا گردی بھگوان بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی چکنی چمکدار چپل ملتی ہے تو ہٹا دیتے ہیں کوئی چھڑی چکنی ملتی ہے تو نہیں لیتے ہیں یا کوئی چمکدار ویسا وسط ملتا ہے تو ہٹا دیتے ہیں کوئی بگلا کر کے گرو مہاراج کو گنجی ارپن کیا گرو مہاراج نے ہاتھ میں لیا ترنت چھوڑ دیا آج تک گرو مہاراج تو اس کا نرواہ کرتے ہیں تو اس بیراگ کو مہاپر سنسار کے کلیان کے لیے سدو اپنا رہتے ہیں جبکہ ان کو چھوڑنے سے سنسار کے نہ پکڑنے سے کوئی لابھ نہ ہانی ہے کیونکہ اس سے پرے ستا کا درشن کر چکے ہیں تو اس پرم ستا کا درشن کے ساتھ یہ پر بیراگ کی اوستھا آتی ہے بھلی پرکار چت کی وسیع کار سنگے آ جاتی ہے اس پرکت کے جو کھچاؤ تھا تشنا سدا کے لیے اس کا بھاؤ ہو جاتا ہے پر ویراگ کی اوستھا ہے تو کہیں تاج سو پرم ویراگی ترین بیراگی تین گنتی آ گئی وہاں کوئی پرکت کا مایا کا کھینچا بھی نہیں رہ جاتا ہے تو اس پرکار سے ہم نے بتایا کہ بیراگ یہ ہنومان جی ایک سنت تھے آپ ہم لوگ کی طرح ماتا پتا سے جنم لیے بانر ایک پہلے کا ونس تھا پہلے کے منسمین تھے تھے نا کہ یہ پشو پچھیوں کے نام پر رکھ دیے جاتے تھے کرم تھے تھے تو سادھنا بھجن کر کے بھگوان کا ودھست پایا بھگوان کو پایا سمری پون ست پاور نامو اپنے بس کر راکھیں رامو اور بتایا کہ کیوں کبھے سنمانو جم جگ جا مونت ہنمانو کہ کبھے آپ بھی اگر کر لے کبھیس کا مطلب کہ الگ ہو کر کے کبھی کب سے بھیا بہرا گئی تیری ہےت کہیں سے لاگی تو تو کا مطلب یہ نہیں کپڑا چھوڑ دینا سنسار سے وہ مطلب کچھ دکھاؤ ٹپن جیسا جیسا کہتے ہیں کپڑا چھوڑ دے ٹائم کھاؤ وہ بھگان سے آپ کے ہےتو لگ جائے جو آپ تک سکھ لیتے سنسار میں بھگوان سے ملنے لگے تو سن سن اپنے آپ پرکر کے سبب کا بچے ہو جاتا ہے تو ایک تو مہاپر دوسرا اس کا روپک بتایا گیا کہ برا کی اوستھا ہے وہ آپ کے انترال میں جب مہاپر مل جائیں گے تو سن سن وہ آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے نام کا جاپ کریے دھیان کریے مہاپرن میں سیوا ساندھ کریے آپ ایک نے ایک دن پائیں گے کہ سواوک اس پرکرت کے سمبند کا جو لگاؤ ہے اس کا وچےد ہونے لگے گا اور بھگوان کی طرف بڑھنے لگیں گے اس لیے ایسے مہاپروش پراپت ہمیں ہو جائیں کچھ گردیو بھگوان کہتے ہیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی ہمارا پُنیہ ساتھ دے رہا ہے تب تو ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنا سنسار میں جو بیوی بچوں میں سمے دینا چاہیے یا کر مہا پھر شرم میں دے رہے ہیں کوئی نہ کوئی پنیہ تو ہمارا ہے تو اس لیے ایسے اتنے بڑے مہاپروش ملیں یہ مہان سوباگ کی بات ہماری ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سمے اوش دینا چاہیے شریر سے من سے بچاروں سے دھن سے جیسے بھی ہو سکے جتنا سمے دیں گے ہمارا کلیان نہیں پرم کلیان ہے بولیے شری ست بھگوان کی جے